باب جس نے اس شخص کو برا سمجھا جس پر شعر و شاعری غالب ہو حدیث نمبر 870 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھرے صحیح البخاری باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں حدیث نمبر ایٹ سیدنا سیونٹی ون ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اور شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ ہی لگتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور بے شک وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے عموم کو منسوخ کر کے ایمان والوں کو مستثنا کر دیا ہے چنانچہ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی خوفناک جگہ وہ پلٹیں گے یہ روایت صحیح ہے باب جس نے کہا بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں حدیث نمبر 872 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی یا ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بہت واضح گفتگو کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بے شک بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 873 جناب عمر بن سلام رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹوں کو امام شعبی رحم اللہ کی سپرد کیا تاکہ وہ انہیں ادب سکھائے اور ان سے کہا ان کو شعر سکھاؤ تاکہ یہ بزرگی والے اور بلندی والے ہو جائے اور ان کو گوشت کھلاؤ تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائے اور ان کے بال کاٹتے رہنا تاکہ ان کی گردن موٹی ہو جائے اور ان کو اشراف لوگوں میں بٹھانا تاکہ یہ ان سے باتیں کرنے میں مناقضہ کر سکے یعنی سوال جواب کرے جس سے ان کا علم اور حوصلہ بڑھے یہ روایت ضعیف ہے باب ناپسندیدہ شعر کا بیان حدیث نمبر 874 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شاعر ہے جو کسی پورے قبیلے کی حجو کرے اور دوسرا وہ شخص جو اپنے باپ کا انکار کرے یہ روایت صحیح ہے باپ زیادہ بولنے کا بیان حدیث نمبر 875 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق سے دو آدمی آئے جو خطیب تھے دونوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا پھر بیٹھ گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بیان کیا لیکن لوگوں کو ان مشرق سے آئے ہوئے آدمی کی اصل و بیان اور خطاب پر بڑا تعجب ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم اپنے طریقے پر بات کرو کیونکہ بات سے بات نکالتے چلے جانا شیطان کی طرف سے ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں صحیح البخاری حدیث نمبر 876 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے خطبہ دیا اور بڑی لمبی باتیں کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ خطبوں میں لمبی لمبی باتیں کرنا شیطان کی جاگ سے ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 877 جناب سہل بین ذرا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو یزید یا معن بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں میں اکٹھے ہو جاؤ جب ایک قوم اکٹھی ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دو پھر سب سے پہلے آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہم میں سے ایک شخص نے بات کی اور کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی حمد کے سوا کوئی مقصد نہیں اور نہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے ہم نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ سب سے پہلے آپ ہی ہمارے پاس تشریف لائے اور یہاں سے خفا ہو گئے پھر آپ کو آپ کسی دوسری مسجد میں چلے گئے اور اس میں بیٹھ گئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بات کی تو آپ ہمارے ساتھ واپس آ گئے اور اپنی جگہ پر یا اپنی جگہ کے قریب بیٹھ گئے پھر فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے سامنے جو چاہا بنا دیا اور اپنے پیچھے جو چاہا بنا دیا اور بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں پھر آپ نے ہمیں حکم فرمایا اور تعلیم دی یہ روایت حسن ہے باب تمنا کرنا کیسا ہے حدیث نمبر 878 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک آدمی آج رات میرے پاس آ کر پہرا دی اچانک ہم نے اسلح کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے اس نے کہا سعد ہوں اے اللہ کے رسول آپ کا پہرا دینے آیا ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی کھراٹوں کی گھرٹوں کی آواز سنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم باپ کسی آدمی چیز یا گھوڑے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سمندر ہے حدیث نمبر 879 سیدنا بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں دہشت پھیل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے آریتن گھوڑا لیا جسے مندوب کہا جاتا تھا آپ اس پر سوار ہوئے اور مدینہ کے گرد چکر لگایا جب آپ واپس لوٹے تو فرمایا ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز رفتار پایا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب لہجے کی غلطی پر پٹائی کرنے کا بیان حدیث نمبر ایٹ جناب ایٹی جناب اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بچوں کو لہجے کی غلطی پر مارا کرتے تھے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر ایٹ ایٹی جناب عبد الرحمن بن اجلان اور رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دو آدمیوں کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کر رہے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اسبتا یعنی اسبتا کے بجائے اسبتا کہا انہیں سواد کی جگہ سین پڑا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہجے کی غلطی نشانی کی غلطی سے زیادہ بری ہے یہ روایت ضعیف ہے باب کوئی آدمی لئے سب شعین وہ کچھ نہیں ہے کہہ کر لئے سب حق وہ صحیح نہیں ہے مراد لے حدیث نمبر 882 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں گیب کی خبر بتانے والوں کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا لئی بشیئن وہ کچھ نہیں ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک بات کو شیطان اچک لیتا ہے پھر اسے اپنے دوست کے کانوں میں اس طرح ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کڑاتی ہے پھر وہ کاہن اس ایک بات میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اشارے کنائے سے بات کرنا حدیث نمبر 883 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ ایک حدی خوان حدی پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ تجھ پر افسوس ہے شیشوں کو آہستہ آہستہ لے کر چل ہائش میں حدی ان اشعار کو کہتے ہیں کہ جنہیں اونٹ چلانے والے ایک خاص انداز میں گاتے ہیں اور ان اشعار کے سننے سے اونٹ مست ہو کر تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 884 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے اور سیدنا عمر رضی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اشارے کنائے سے بات کرنے میں وہ چیز ہے جو مسلمان کو جھوٹ سے کفایت کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 885 جناب مطرف بن عبداللہ شخیر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں بسرہ تک سفر کیا ہم پر کوئی دن بھی ایسا نہیں آیا جس میں انہوں نے ہمیں نہ سنائے ہو اور انہوں نے یہ بھی فرمایا اشارے کنائے سے بات کرنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے یہ روایت صحیح ہے باب راز فاش کرنا سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 886 سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر سے باگتا ہے حالانکہ وہ اس میں پڑھنے والا ہے اور اپنے بائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے جبکہ اپنی آنکھ میں پڑے ہوئے شہ تیر کو چھوڑ دیتا ہے اپنے بھائی کے دل سے کینہ نکالتا ہے جبکہ اپنے دل میں کینہ چھوڑے رکھتا ہے میں نے جب بھی اپنا راز کسی کے پاس رکھا تو پھر اس کی افشا پر ملامت نہیں کی میں اسے کیوں کر ملامت کروں جبکہ میں خود تو اسے چھپانا سکھا یہ روایت صحیح ہے باب باب مذاق اڑانا اور اللہ عز عز و جل افوان اڑانا اور اللہ جل کا فرمان ہے کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے حدیث نمبر 887 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مصیبت زدہ آدمی عورتوں کے پاس سے گزرا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے آپس میں ہنسنے لگے پھر ان میں سے بعض عورتیں اسی مصیبت میں مبتلا ہو گئی یہ روایت ضعیف ہے باب معاملات میں سنجیدگی اور میانہ روی اختیار کرنا حدیث نمبر 888 امام زہری ولی رحمہ اللہ بیان قبیلے کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا اس نے کہا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ کر میرے والد کے ساتھ سرگوشی فرمائی کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو سنجیدگی اور میانہ روی کو لازم پکڑ یہاں تک کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ تجھے اس کام سے نکلنے کا راستہ دے یا اللہ تعالیٰ تیرے لیے نکلنے کی کوئی صورت پڑ کر دے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 889 جناب محمد بن حنفیہ رحم اللہ فرماتے ہیں وہ شکل دانا نہیں جو ان لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا جن کے ساتھ میل جول رکھنا ضروری ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی یا نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے یہ روایت صحیح ہے باب جس نے کسی کو گلی یا راستہ بتایا حدیث نمبر 890 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو دودھ پینے کے لیے جانور دیا یا کسی پوچھنے والے کو گلی بتا دی یا راستہ سمجھا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 891 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مرفو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے ڈول سے اپنے بائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے اور تیرا تیری نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے اور اپنے بائی کے چہرہ کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے اور تکلیف دہ چیز کانٹا یا ہڈی کو لوگوں کے راستے سے ہٹا دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے اور کسی بولے ہوئے آدمی کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے باب جس نے کسی اندھے کو راستہ سے بھٹکا دیا حدیث نمبر 892 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لانت کی ہے جس نے کسی اندھے کو راستہ سے بھٹکا دیا یہ روایت حسن ہے باب سر سرکشی گناہ ہے حدیث نمبر 893 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم میں اپنے گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے کہ اچانک عثمان بن رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنس پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تم ہمارے پاس نہیں بیٹھو گی انہوں نے عرض کیا جی کیوں نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر آسمان کی طرف دیکھا پھر فرمایا ابھی ابھی جب کہ تم بیٹھے ہوئے ہو میرے پاس اللہ کا قاصد آیا سیدنا عثمہ بن مضعون رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس نے آپ سے کیا کہا آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی انََََََََََ اللّہ امر آخری بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف احسن اور قرابہ داروں کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے سیدنا عثمہ بن مزعون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے دل میں ایمان پختہ ہو گیا تھا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا یہ حدیث ضعیف ہے باب سرکشی کی سزا حدیث نمبر 894 جناب ابو بکر بن عبید اللہ بن انس اپنے والد سے وہ ان کے دادا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو لڑکیوں کی کفالت کی یہاں تک وہ بالغ ہو گئی میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسا کہ یہ دو انگلیاں ہیں محمد راوی حدیث نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 895 اور دو دراز افن اور دو دروازے جن کی سزا جلد ہی دنیا میں دی جاتی ہے وہ سرکشی اور قطع رحمی ہے یہ روایت صحیح ہے باب حسب و نصب کا بیان حدیث نمبر 896 سیدنا ابو سکس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 897 سیدنا ابو رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے دوست متقی لوگ ہیں اگرچہ نصب نصب سے زیادہ قریب ہیں لوگ میرے پاس قیامت کے دن اعمال لے کر آئیں گے اور تم دنیا کو اپنے گردنوں پر اٹھائے آؤ گے اور کہو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے تو میں اس طرح اس طرح کہوں گا نہیں اور آپ نے دونوں جانب منہ پھیر کر بتایا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 898 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں کسی کو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا یا ایوہ الناس خلقناکم من ذکر و انسا آخری ہی اے اللہ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے پس ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں حالانکہ تقوی کے بغیر کوئی بھی کسی سے زیادہ عزت والا نہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 899 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم عزت والا کس کو سمجھتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عزت والا واضح کر دیا کہ تم میں سے اللہ کی ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تم حسب کس چیز کو سمجھتے ہو تم میں حسب کے اعتبار سے افضل وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے یہ حدیث صحیح ہے باب روح جمع شدہ لشکر ہے حدیث نمبر نائن ہنڈریڈ سیدہ عائشہ اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا روح جمع شدہ لشکر ہے چنانچہ جن کا وہاں عالم اروا میں باہمی تعارف ہو گیا وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الفت رکھتی ہے اور جو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف تھے وہ یہاں بھی خلاف رہتی ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر نائن ابو حریرہ سیدنا ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح جمع شدہ لشکر ہے چنانچہ جن کا وہاں تعارف ہو گیا وہ یہاں ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں اور جو وہاں ناواقف رہے وہ یہاں بھی خلاف رہتی ہے صحیح مسلم باب آدمی کا تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا حدیث نمبر ٹو سیدنا ابو حرارہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا کہ ایک بیڑیا جپٹا اور ایک بکری کو لے گیا چرواہے نے پیچھا کر کے بکری اس سے چھڑا لی تو بیڑیا اس کی طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا درندوں کے دن ان بکریوں کا نگہبان کون ہوگا جس دن میرے علاوہ ان کا کوئی نگہبان نہ ہوگا لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اس پر ایمان رکھتی ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 903 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے آپ نے ایک چیز پکڑی اور اس کے ساتھ زمین پر نقطے لگانے لگے اور فرمایا تم میں سے ہر شخص کے متعلق اس کا دوزک میں ٹھکانہ اور جنت میں ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لے اور عمل چھوڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو پھر فرمایا جو شخص بخ جو خوش بخت ہے ان کے لیے خوش بختی والے کام آسان کر دیے جائیں گے اور جو بد بخت ہے ان کے لیے بد بختی والے کام آسان کر دیے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت فرمائی فَأَمَّا مَنْ وسد قبل وَصَدَّقَ فسن فَسَنُيَسِّرُهُ ہوسرا جس نے مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب زمین پر ہاتھ پھیرنے کا بیان حدیث نمبر نائن فور جناب اسد بن ابو اسید رحم اللہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کیوں نہیں بیان کرتے جیسے دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں تو ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنے پہلو کی جگہ آگ میں بنا لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پر پھیر رہے تھے یہ روایت ضعیف ہے باب کنکریاں پھینکنا حدیث نمبر نائن فائیو سیدنا عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں فرمایا بے شک یہ کنکری نہ تو کو قتل کرتی ہے اور نہ دشمن کو زخمی کرتی ہے اور بے شک وہ آنکھ دیتی ہے اور دانت توڑ دیتی ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب ہوا کو گالی نہ دو حدیث نمبر نائن ابو سکس رضی ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے راستے میں لوگوں کو تیز ہوا نے گھیر لیا اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ہوا سخت ہو گئی اس پر سیدنا عمر رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ہوا کیا چیز ہے کسی نے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا میں ابو رضی اللہ جلدی اپنی سواری کو آگے بڑھا کر ان کے پاس پہنچ گیا میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رضی اللہ نے ہوا کے بارے میں سوال کیا ہے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہوا اللہ کی رحمت ہے رحمت لے کر آتی ہے اور عذاب بھی لے کر آتی ہے لہذا تم اسے گالی نہ دو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو یہ روایت حسن ہے باب آدمی کا یہ کہنا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی حدیث نمبر نائن سیون سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے موقع پر صبح کی نماز پڑھائی اس وقت ابھی رات کی بارش کے آثار آسمان پر موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ میری بعض بدنوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی جس نے یوں کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے اور جس نے یوں کہا کہ ستارے کے وجہ سے بارش ہوئی وہ میرا انکار کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جب آدمی بادل دیکھے تو کیا کہے حدیث نمبر 908 سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کا کوئی ٹکڑا دیکھتے تو کبھی اندر تشریف لاتے اور کبھی باہر چلے جاتے کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت جاتی رہے رہتی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا شاید یہ بادل بھی اسی جیسا ہو جس کے متعلق اللہ عز و جل نے فرمایا ہے فَلَمَّا رَعَوْهُ آرِضًا مُسْتَقْبِلَ آوْدِيَتِهِمْ پھر جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر نائن نائن سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگنی شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے دور فرما دیتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب برا شگونی کا بیان حدیث نمبر نائن ٹین سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بدشگنی کی کوئی حیثیت نہیں اور اس میں بہترین چیز فال ہے صحابہ نے عرض کیا فال سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کلمہ جو تم ایسے کوئی شخص سن لے پھر اچھی حالت میں پیش آنے کا گمان کرے صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب اس شخص کی فضیلت جس نے بدشگنی نہ لی حدیث نمبر 911 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام حج کے موسم میں مجھ پر امتیں پیش کی گئی مجھے اپنی امت کی کثرت پر خوشی ہوئی جنہوں نے میدان اور پہاڑوں کو بر دیا تھا ارشاد ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہیں آپ نے فرمایا ہاں میرے رب میں راضی ہوں پھر ارشاد ہوا ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرواتے ہیں نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ بدشگن لیتے ہیں اور اپنے رب پر ہی دوکل کرتے ہیں سیدنا نہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے پھر ایک اور آدمی نے عرض کیا عرض کیا کہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاشا تجھ سے سبقت لے گیا عبداللہ رضی اللہ سے دوسری سند سے بھی ایسی ہی مروی ہے یہ روایت حسن ہے باب جن سے بد شگونی لینا حدیث نمبر نائن سیدہ سیدھا عائشہ رضی رنہ سے مروی ہے کہ جب لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو ان کے پاس لائے جاتے آپ رضی اللہ عنہ ان کے لیے دعا فرماتے چنانچہ ایک بچہ لایا گیا آپ اس کا تکیہ رکھنے گئی تو دیکھا کہ اس کے سر کے نیچے اس طرح پڑا ہے آپ نے ان سے اس طرح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اسے جن سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں آپ نے اس طرح پکڑا اور اسے پھینک دیا انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا شگون لینے کو ناپسند فرماتے تھے اور اس سے بگز رکھتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بھی اس سے منع فرماتی تھی یہ روایت ضعیف ہے باب نیک فال لینا حدیث نمبر نائن تھرٹین سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی پھیلنے والی نہیں اور نہ بدشگنی ہے مجھے نیک فال یعنی اچھا کلمہ پسند ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 914 جناب حبہ جناب حیہ تمیمی رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا علو میں کوئی نحوست والی چیز نہیں اور سب سے سچا شگن نیک فال ہے اور نظر لگ جانا حق ہے یہ روایت صحیح ہے باب اچھے نام سے برکت حاصل کرنا حدیث نمبر 915 سیدنا عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدیبیہ کے سال جب سیدنا عثمان بن عفان اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ سہیل کو ان کی قوم نے آپ کی طرح بھیجا ہے تاکہ آپ ان سے اس شرط پر صلح کر لیں کہ اس سال آپ واپس لوٹ جائیں اور وہ قریش آئندہ سال تین دن کے لیے بیت اللہ خالی کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے آنے پر جب کہا گیا کہ سہل آیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا کام آسان کر دیا ہے عبداللہ بن صاحب رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے صحیح البخاری باپ گھوڑے میں نحوست حدیث نمبر نائن سکسٹین سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست گھر عورت اور گھوڑے میں ہے صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 917 سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحست ہوتی تو عورت گوڑی اور مکان میں ہوتی صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 918 سیدنا انس بن مالک اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ایک گھر میں تھے اس میں ہماری تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے مال بھی اس میں زیادہ تھے پھر ہم دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے تو ہماری تعداد اس میں کم ہو گئی اور ہمارے مال بھی اس میں کم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کو چھوڑ دو امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا اس کی سرد میں نظر ہے یہ روایت حسن ہے باب چیخ کے چھینک کے بیان میں حدیث نمبر نائن نائنٹین سیدنا ابو رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے لہذا جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر لازم ہے جو اس پر الحمدللہ سنے وہ اس کا جواب دے اور رہی جمائی تو وہ شیطان کی طرف ہے طرف سے ہے اور جتنا ہو سکے اس کو روکنا چاہیے جب کوئی جمائی لیتے وقت ہاں کہتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جب چھینک آئے تو کیا کہے حدیث نمبر نائن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو چینک آئے تو پھر وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے اضافہ کرتے ہوئے رب العالمین کہتا ہے اور جب آدمی رب العالمین بھی کہہ دے تو فرشتہ یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے کہتا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 921 سیدنا ابو خرارہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے پھر جب وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کے بھائی یا اس کے ساتھی کو چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے پھر جب وہ اسے یرحمک اللہ کہے تو چھینک لینے والا یحدیک اللہ ویسلح بالک اللہ تیری رہنمائی کرے اور تیرا حال درست کرے کہے امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چھینک کے سلسلے میں جو احادیث ماروی ہے ان میں وہ حدیث زیادہ ثابت ہے جو ابو صالح سمان رحم اللہ سے مروی ہے صحیح البخاری باب چھینکنے والے کو جواب دینا حدیث نمبر 922 جناب عبد الرحمن بن زیاد بن انم افریقی رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ سیدنا معاویہ رضی عنہ کے زمانے میں بحری جہاد پر تھے ہماری سواریہ سیدنا ابو ایوب انصاری عنہ کی سواری کے ساتھ مل گئی جب دوپہر کا کھانا حاضر ہوا تو ہم نے ان کو بلوا بھیجا وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم نے مجھے دعوت دی حالانکہ میں روزے سے ہوں مگر میرے لیے تمہاری دعوت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر مسلمان پر اس کے بائی کے چھ حقوق واجب ہے اگر ان اگر اس نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو یقیناً اس نے اپنے اوپر اپنے بائی کے ایک واجب حق کو چھوڑ دیا اور وہ حق یہ ہے جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے اور جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لے اور جب اسے پھینک آئے جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دیا کرے جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اور جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازے میں شرکت کرے اور جب وہ خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کرے راوی کہتا ہے ہمارے ساتھ ایک بڑا مزاحیہ آدمی تھا وہ ہمارے صاحب عام کو کہنے لگا جزاک اللہ خیرن و برن اللہ تجھے اچھا اور بہتر بدلا دے جب اس نے اسے کثرت کے ساتھ یہ الفاظ کہے تو وہ تو عام صحابت و غصہ میں آ گیا اس پر مزاحیہ آدمی نے سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کی ایسے آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جب میں نے اس کو جزاک اللہ خیرن و برن کہا تو وہ غصے ہو گیا اور مجھے برا بلا کہنے لگا تو سیدنا ابو ایوب رضی اللہ نے فرمایا ہم کہا کرتے تھے بے شک خیر جس کی اصلاح نہ کرے شر اس کی اصلاح کرتا ہے لہذا تو اس پر اپنی بات الٹ دے چنانچہ جب وہ شکل اس کے پاس آیا تو اس نے اسے کہا جزاک اللہ شرن و ارن اللہ تجھے برا اور سخت بدلہ دے یہ سن کر وہ آدمی ہنس پڑا اور وہ راضی ہو گیا کہنے لگا تو اپنا مذاق نہیں چھوڑتا اس پر مزاق کرنے والے نے کہا اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ایوب انصاری عنہ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 923 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چار حق ہے وہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازے میں شرکت کرے جب وہ اسے دعویٰ دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور جب وہ اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 924 سیدنا بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کاموں کا حکم دیا اور سات سے منع کیا آپ نے ہمیں مریض کی عیادت کرنے جنازے میں شرکت کرنے چھینکنے والے کا جواب دینے قسم کو پورا کرنے مظلوم کی مدد سلام کو عام کرنے اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا اور ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے چاندی کے برتنوں سے ریشمی چادر سے جو بستر پر بچھاتے ہیں یا سواری میں زین پر لگاتے ہیں ریشم کے تمام اقسام قصی دیباج اور خالص ریشم سے منع کیا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 925 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ملاقات کرے تو اس کو سلام کر جب تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جا پیچھے جائیے صحیح مسلم باپ جس نے چھینک سن کر الحمدللہ کہا حدیث نمبر 926 سیدنا علی رضی سیدنا علی فرماتے ہیں جس شخص نے چھینک سن کر الحمدللہ رب العالمین اللہ ما ماکان ہر حالت میں تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اسے سے داڑھ کا درد نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی کان میں درد ہوگا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر باب جو چھینک سنے وہ کس طرح جواب دے حدیث نمبر 927 سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے پھر جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس کے بھائی یا اس کے ساتھی کو چاہیے کہ جواباً یا رحمک اللہ کہے اور اس چھینک مارنے والے کو چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویسلبالکم ہو بالکم اللہ تیری رہنمائی کرے اور تیری حالات درست کرے کہے صحیح البخاری حدیث نمبر نائن سیدنا ابو ایٹ سیدنا ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چھی کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو سننے والے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے اور رہی جمعی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمعی آئے تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 929 جناب ابو جمرہ رحم بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا آفان اللہ و ایاکم من النار یرحمکم اللہ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں آگ سے آفیت دے اور اللہ تم پر رحم فرمائے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر نائن سیدنا تھرٹی خریرہ رضی اللہ عنہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یا رحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے پھر ایک دوسرے آدمی کو چیک آئی تو آپ نے کچھ نہ فرمایا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اسے چیک کا جواب دیا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو خاموش رہا اے حدیث صحیح ہے باب جب الحمدللہ نہ کہے تو چھینک کا جواب نہ دیا جائے حدیث نمبر 931 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی کو چھینک آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہ دیا تو اس نے عرض کیا آپ نے اسے جواب دیا اور مجھے جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر نائن تھرٹی ٹو سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک دوسرے کی بنسبت زیادہ معزز تھا اس معزز کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے چھینک کا جواب نہ دیا اور دوسرے آدمی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھینک کا جواب دیا اس پر اس معزز آدمی نے کہا مجھے آپ کے پاس چھینک آئی تو آپ نے مجھے اس کا جواب نہ دیا اور اس دوسرے کو چھینک آئی تو اسے آپ نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو یاد کیا الحمدللہ کہا تو میں نے بھی اسے یاد کیا اور تو نے اللہ کو بھلا دیا تو میں نے بھی تجھے بھلا دیا یہ روایت حسن ہے باب چھینکنے والا شروع میں کیا کہے حدیث نمبر 933 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب ان کو چھینک آتی اور انہیں کہا جاتا یار اللہ تو وہ کہتے یار اللہ و ایاکم و یغفر لنا و لکم اللہ تعالی ہم پر اور تم پر رحم کرے اور ہمیں اور تمہیں بکش دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 934 سیدنا عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے اور جو شخص جواب دے اسے چاہیے کہ ارحمک اللہ کہے اور چھینکنے والے کو چاہیے کہ یغفر اللہ لی ولکم کہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 935 جناب ایاس بن سلمہ رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ اسے پھر چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہے صحیح مسلم باب جس نے کہا اگر تو نے الحمدللہ کہا ہے تو یارحمک اللہ حدیث نمبر 936 جناب مکھول ازدی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ مسجد کے کنارے سے ایک آدمی کو چیک آئی تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تو نے الحمدللہ کہا ہے تو یارحمک اللہ یہ روایت ضعیف ہے باب آب آب نہ نہ کہے کہے حدیث نمبر امام مجاہد رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹی ابو بکر یا عمر رحمہ اللہ کو چھینک آئی اس نے کہا آب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آبا کیا ہے بے شک آبا شیاطین میں سے ایک شیطان کا نام ہے جس سے اس نے چھینک چھینک اور الحملہ کے درمیان رکھ دیا ہے تاکہ آدمی چھینک آنے کے بعد الحملہ کہنے سے پہلے شیطان کا نام لے لے یہ روایت صحیح ہے باب جب کئی بار چھینک آئے حدیث نمبر 938 جناب عیاز بن سلمہ رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک آدمی کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رحمک اللہ پھر اسے دوسری بار چھینک آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 939 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اس چھیکنے والے کو ایک بار دو بار اور تین بار چھیک کا جواب دے پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ زکام ہے یہ حدیث صحیح ہے باب جب یہودی کو چھینک آئے تو کیا کہا جائے حدیث نمبر 940 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چھینکا کرتے تھے یہ امید لگاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یارحمکم اللہ فرمائیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہدیکم اللہ ویسلح بالکم اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حال کو درست کرے باپ عورت کی چھینک پر مرد کا جواب دینا حدیث نمبر 941 جناب ابو بردہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے گھر میں تھے مجھے چینک چھینک آئی تو انہوں نے مجھے چھینک کا جواب نہ دیا اور فضل کی بیٹی کو چھینک آئی تو انہوں نے اسے چھینک کا جواب دیا میں نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا جب ابو رضی اللہ عنہ میرے والدہ کے پاس تشریف لائے تو وہ والدہ ان پر پڑ گئی اور انہیں ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے میرے بیٹے کو چھینک آئی لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور اس فضل رحم اللہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دیا اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم سے کسی کو چھینک آئے تو پھر وہ الحمدللہ کہے تو اسے جواب دو اگر اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے جواب مت دو اور بے شک تیرے بیٹے کو چھینک آئے لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کہا لہٰذا میں نے اسے جواب نہیں دیا اور اس فضل اور رحملہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدلہ کہا لہٰذا میں نے اسے جواب دیا کہنے لگی آپ نے اچھا کیا صحیح مسلم باب جمائی لینے کے بیان میں حدیث نمبر 942 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ جتنا ہو سکے اسے روکے صحیح مسلم باب جو شخص جواب دیتے ہوئے لبیک میں حاضر ہوں کہے حدیث نمبر نائن رضی فورٹی تھری سیدنا معاذ سیدنا اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا لبیک و صدع میں حاضر ہوں اور حکم کی تعمیل کے لیے موجود ہوں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا پھر فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ بندو پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد فرما معاذ میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ عز و جل پر کا کیا حق ہے جب وہ یہ کام کر لے یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب آدمی کے اپنے بائی کی خاطر کھڑا ہونا حدیث نمبر 944 عبد ہنڈریڈ بن کعب بن مالک جناب عبدالرحمٰ بن کعب بن مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن کعب رحم اللہ جو کہ سینا رضی عنہ کے بیٹوں میں سے ہیں جس وقت سینا رضی عنہ نابینا ہو گئے تھے تو یہ ان کے قائد تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا کابن مالک اور دیروں کو ان کا غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے خدیث بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت اللہ کی توبہ قبول فرمانے کا اعلان کیا تو لوگ فوج در فوج مجھ سے ملنے آئے اور مجھے توبہ قبول ہو جانے پر مبارکباد دینے لگے وہ کہہ رہے تھے تجھے مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور میری طرف دوڑتے ہوئے آئے مجھ سے مسافہ کیا اور مجھے مبارکباد دی اللہ کی قسم ان کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا میں تو اللہ کی اس محبت کو نہ بولوں گا صحیح البخاری حدیث نمبر 945 سیدنا ابو سید سعید رضی سعید قدری بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہودی قبیلہ بنو قریضہ کے لوگ سعد بن معاذ رضی رن کے حکم کو ماننے پر اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بہترین یا فرمایا اپنے سردار کے طرف جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سات یہ لوگ تیرے فیصلے پر اترے ہیں سیدہ سعدر رضی اللہ نے فرمایا میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے اولاد کو قیدی بنا لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے یا فرمایا تم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 946 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی شخص بھی صحابہ کے ہاں زیادہ محبوب نہ تھا اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 947 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام میں بات چیت میں اور بیٹھنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو مشابت رکھنے والا نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آتا ہوا دیکھتے تو خوش آمدید کہتے ان کے طرف کھڑے ہوتے اور ان کا بوسہ لیتے پھر ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طرف کی طرف کھڑی ہوتی آپ کا بوسہ لیتے ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مرض کے دوران تشریف لائے جس میں آپ نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا ان کا بوسہ لیا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا یقین جانو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس خاتون کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے ایک خاتون ہمارے درمیان ابھی رو رہی ہے پھر اچانک یہ ہنس رہی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا فرمایا انہوں نے کہا بے شک یہ ابھی تو میں اس راز کو افشر نہیں کروں گی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا تھا بے شک میں فوت ہونے والا ہوں تو میں رو پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا میرے اہل و عیال میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی تو اس سے مجھے خوشی ہوئی اور مجھے بات پسند آئی یہ حدیث صحیح ہے باب کسی کا بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے کھڑا ہونا حدیث نمبر 948 سیدنا جابر اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ہم نے آپ کے پیچھے اس حال میں نماز پڑھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر رضی عنہ لوگوں کو آپ کی تکبیریں سنا رہے تھے آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا آپ نے ہمیں اشارہ فرمایا تو ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تم بھی فارسی اور رومی کی طرح عمل کرنے لگے تھے ان کے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تم اس طرح نہ کرو اپنے اماموں کی اتباع کرو اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح مسلم باب جب جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے حدیث نمبر 949 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 950 سیدنا عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 951 سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے منہ کو بند کر لے کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 951 سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کر لے کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے صحیح مسلم باب کیا کوئی دوسرے کے سر سے جوئے نکال سکتا ہے حدیث نمبر 952 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان ملحان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور وہ آپ کو کھانا کھلایا کرتی تھی ام حرام رضی اللہ عنہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی ایک دفعہ انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا پھر آپ کے سر مبارک سے جوئے نکالنے لگی کہ آپ کو نیند آ گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھے صحیح صحیح و مسلم حدیث نمبر 953 سیدنا قیز بن عاصم شادی رضی درم بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیمہ نشینوں کا سردار ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سا مال ہے جس میں میرے ذمے کسی مانگنے والے یا مہمان کا کوئی تاوان نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر مال چالیس بکریاں یا گائے وغیرہ ہے اور اگر ساٹھ ہو جائے تو زیادہ ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں مال رکھنے سینکڑوں والوں کے لیے تباہی ہے بجز اس کے جس نے اچھا مال عطیہ کیا اور دھو دینے والی اونٹنی کسی کو دودھ کے لیے دی اور فربا جانور ذبح کیا پھر خود بھی کھایا اور عاجز و فقیر کو بھی کھلایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو بہت اچھے اخلاق ہے میں جس وادی میں رہتا ہوں وہاں تو میرے جانوروں کی کثرت کی وجہ سے کوئی بھی اس میں نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عطیہ کس طرح کرتے ہو میں نے عرض کیا جوان اونٹ اور اونٹنی دیتا ہوں آپ نے فرمایا دودھ دینے والے جانور کے بارے میں کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا اونٹنی دیتا ہوں آپ نے پوچھا حمل والے جانوروں کے بارے میں بارے میں کرتے ہو میں نے عرض کیا لوگ اپنی رسیاں لاتے ہیں اور جو جس اونٹ کو نکیل نکیل ڈال لے اور جب تک چاہے اپنے پاس رکھے اسے کوئی روک ٹوک نہیں یہاں تک کہ وہ خود ہی اسے واپس کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تمہیں زیادہ محبوب ہے یا تمہارے رشتہ داروں کا فرمایا تمہار تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا یا کسی کو دے دیا اور صدقہ کر دیا اور اس کے علاوہ جسے تم اپنا مال کہتے ہو وہ تمہارے رشتہ داروں کا مال ہے میں نے عرض کیا بس اب تو یہی کروں گا کہ واپس ہو کر اپنی جانوروں کی تعداد کم کر دوں گا یعنی اکثر جانور صدقہ کر دوں گا پھر جب کو موت آنے لگے تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا اے بیٹو میری نصیحت قبول کر لو مجھ سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا میں جب مر جاؤں تو مجھ پر نوحہ نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوحہ کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے اور مجھے انہیں کپڑوں میں کفن کر دینا جن میں میں نماز پڑھتا ہوں اور اپنے بڑوں کو سردار بنانا اگر تم بڑوں کو سردار بناؤ گے تو تم اپنے اندر تمہارے باپ کا کوئی نہ کوئی خلیفہ رہے گا اور اگر چھوٹوں کو سردار بناؤ گے تو تم اپنے بڑے لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے اور وہ تم سے بے رغبت ہو جائیں گے اپنی روزی کو درست رکھنا کیونکہ اس میں لوگوں سے مانگنے میں گنا ہے لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا کیونکہ سوال کرنا انسان کا سب سے آخری پیشہ ہے جب تم مجھے دفن کرو تو میری قبر کو برابر کر دینا کیونکہ میری اور قبلہ بکر بن وائل کے درمیان کچھ جڑ پہ رہی ہے لہذا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ ان میں سے کوئی بے ایسا کام کر گزرے جو تمہارے دین میں کوئی عیب کی بات داخل کر دے علی بن عبداللہ رحم رحمہ اللہ نے کہا میں نے ابو نعمان بن محمد بن فضل رحم اللہ سے مذاکرہ کیا تو اس نے کہا میں سع بن حزن رحم اللہ کو اس حدیث میں لایا ہوں اس نے ہمیں حسن رحم اللہ سے یہ حدیث بیان کی تو اسے کہا کہ حسن رحم اللہ ہے کہا گیا حسن رحم اللہ ہے اس نے کہا نہیں بلکہ یونس بن عبید ان حسن شعق رحم اللہ سے کہا گیا کیا آپ نے اسے یونس رحم اللہ سے سنا ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے تو قاسم بن مطیب رحم اللہ نے یونس بن عبید رحم اللہ سے اس نے حسن رحم اللہ سے اس نے سیدنا کیس رضی اللہ سے بیان کیا علی بن عبداللہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو نعمان رحم اللہ سے کہا آپ نے اسے کیوں اٹھا رکھا ہے اس نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اس سنت کو ضائع کر دیا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 954 جناب العالیہ رحم اللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن سامت رحم اللہ سے پوچھا انہوں نے کہا میں نے اپنے دوست سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کھلایا اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن تم ایسے امیروں یا اماموں کو پاؤ گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے میں نے عرض کیا پھر میرے لیے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا اور اگر ان کے ساتھ بھی نماز کو پالو تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اور یہ ہرگز نہ کہنا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے اس لیے اب نہیں پڑھوں گا صحیح مسلم باب تعجب کرتے ہوئے اپنی ران یا کسی چیز پر ہاتھ مارنا حدیث نمبر 955 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حدیث نمبر 955 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نماز تحجد نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہے جب جب وہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں اٹھا دیتا ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا پھر میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے وقت اپنی ران مبارک پر ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ انسان جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 956 جناب ابو رضین رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے اے عراق والو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہوں کیا تمہارے لیے تو لذت و راحت ہو اور مجھ پر گناہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ اسے درست کیے بغیر دوسرے جوتے میں مت چلے صحیح مسلم باپ جو کوئی اپنے بائی کی ران پر ہاتھ مارے اسے تکلیف دینا مقصود نہ ہو حدیث نمبر 957 جناب ابو العالیہ جناب ابوالعلیہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس سے عبداللہ بن سامت رحم اللہ گزرے تو میں نے ان کے لیے کرسی رکھ دی وہ اس پر بیٹھ گئے پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ ابن زیاد رحم اللہ نے نماز کے وقت کو مؤر کر دیا ہے تو آپ رحم اللہ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں انہوں نے میری ران پر زور سے ہاتھ مارا میرا خیال ہے کہ اس میں نشان بھی پڑ گیا تھا پھر فرمایا میں نے ابو ذر میں نے بھی ابو ذر ردیوں سے ایسے ہی پوچھا جیسے تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو انہوں نے بھی میری ران پر مارا تھا جیسے میں نے تیری ران پر مارا ہے چنانچہ انہوں نے فرمایا تھا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا پھر اگر تو ان کے ساتھ بھی نماز پالے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اور یہ نہ کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے لہذا اب میں نہیں پڑھوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 958 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کے ہمراہ ابن سیاد کی طرف گئے یہاں تک اس سے بنو مغالہ کی ٹیلوں پر لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا اس وقت ابن سیاد بلوگت کے قریب تھا اسے کسی کے آنے کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹ پر ہاتھ مارا پھر فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک کر فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے اس نے کہا وہ دکھ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع ہو جا تو اپنی اوقات سے آگے نہ بڑھ سکے گا سیدنا عمر رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں مجھے اجازت دے کہ میں اس کے گردن تن سے جدا کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتے اور اگر یہ وہ نہیں تو تیرے لیے اس کے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں سالم رحم اللہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عبی بن کعب انصاری اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے تو آپ کھجوروں کے تنوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے دراصل آپ اسے دیکھنے سے پہلے اس سے کچھ سننا چاہتے تھے ابن سیاد ایک چادر میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا گنگنا رہا تھا ابن سیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجوروں کی آڑ میں چھپے چھپتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس نے ابن سیاد سے کہا اے صاف یہ ابن سیاد کا نام تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ابن سیاد گنگنانے سے رک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے اس کے حال پر رہنے دیتی تو ضرور معاملہ واضح ہو جاتا سالم رحم اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وہ تاریخ بیان کی جس کے وہ لائق ہیں پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے بے شک میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا نہ ہو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تم جان لو کہ بے شک وہ دجال کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 959 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے تو اپنے سر پر پانی کے تین چلو چلو ڈالتے تھے حسن بن محمد رحم اللہ نے کہا اے ابو عبداللہ بے شک میرے بال اس سے زیادہ ہے تین چلو پانی سے ترنا ہوں گے رابی کہتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو حسن رحم اللہ کے ران پر مارا اور فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیرے بالوں سے زیادہ اور عمدہ تھے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جو اس بات کو اچھا نہ سمجھے کہ وہ بیٹھا ہو اور لوگ کھڑے ہو حدیث نمبر نائن سکسٹی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے گھوڑے سے ایک کھجور کے تنے پر گر پڑے جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بالا کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ ہم آپ کے پاس آئے اس وقت آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہم پھر ہم دوسری مرتبہ آپ کے پاس آئے اور اس وقت آپ سسم فارض نماز بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی آپ نے ہمیں بیٹھ جانے کے لیے اشارہ کیا جب نماز پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اور جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو جب امام بیٹھا ہوا ہو تو تم کھڑے نہ ہو ہوا کرو جیسے فارس کے لوگ اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 961 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی کا بیان ہے کہ ایک انصاری کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کے تو اس نے اس کا نام محمد رکھا انصار نے کہا ہم تجھے رسول اللہ کی کنیت کے ساتھ نہیں پکاریں گے حتیٰ کہ ہم راستے میں بیٹھ گئے تاکہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے پاس قیامت کے متعلق پوچھنے آئے ہو ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کوئی جان ایسی نہیں کہ جس پر سو سال گزرے ہم نے عرض کیا انصار میں سے ایک شخص کی ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا لیکن انصار نے کہا ہم تجھے رسول اللہ کی کنیت کے ساتھ نہیں پکاریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار نے بہت اچھا کیا میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو صحیح مسلم سابقہ باپ کی مزید وضاحت حدیث نمبر 962 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوالی مدینہ سے داخل ہوتے ہوئے بازار سے گزرے لوگ آپ کے ارد گرد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک کان کٹے مردہ بچے کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا لوگوں نے کہا ہم اسے کسی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے اور ویسے بھی ہم اس کا کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مفت ہی مل جائے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تین بار یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو اس میں یہ عیب تھا کہ یہ پوچا کان کٹا ہے اور اسد اسے کہتے ہیں جس کے دونوں کان نہ ہو اور اب اسے مردہ حالت میں کون لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 963 جناب جناب عطی بن بن جناب اوتا رحم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبی رضی اللہ کے پاس ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے آپ کو جاہلیت کی طرف منصوب کر رہا تھا سیدنا عبی رضی اللہ نے اسے صاف گالی دی اور کنایا نہ کیا لوگ ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے انہوں نے فرمایا گویا کہ تم میری بات کو نامناسب نامناسب سمجھ رہے ہو پھر فرمایا میں اس بارے میں کبھی کسی سے نہیں ڈروں گا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص جاہلت کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرے اسے گالی دو اور کنایا اختیار نہ کرو یہ روایت صحیح ہے باب جب پاؤں سن ہو جائے تو کیا کہے حدیث نمبر 964 جناب عبد الرحمن بن سعد رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک آدمی نے ان سے کہا آپ لوگوں میں سے جو آدمی آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کرے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ضعیف ہے باب باب سابقہ کی مزید وضاحت حدیث نمبر 965 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے آپ پانی اور کیچڑ پر مار رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے آ کر دروازہ کھولنے کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو میں دروازہ کھولنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر ابو اللہ عنہ ہے میں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی پھر ایک اور آدمی نے دروازہ کھولنے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی خوشخبری دے دو وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور انہیں جنت کی بشارت دے دی پھر ایک اور آدمی نے دروازہ کھولنے کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے لئے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے اس آزمائش کے ساتھ جنت کی خوشخبری دے دو جو اس سے پہنچے گی یا اس کے لیے ہوگی میں دروازہ کھولنے گیا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور انہیں اس بات کی خبر دی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی انہوں نے کہا اللہ ہی مددگار ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب عورت باب بچوں سے مسافہ کرنے کا بیان حدیث نمبر 966 جناب سلمہ بن وردان رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ لوگوں سے مسافہ کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے میں نے عرض کیا میں قبیلہ بنو بنولاس کا آزاد کردہ غلام ہوں تو انہوں نے میرے سر پر تین مرتبہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے یہ روایت حسن ہے باب مسافہ کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 967 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل یمن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یمن والی آئی ہیں اور وہ تم سے زیادہ نرم دل ہیں بس یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مصافحے کا عمل جاری کیا یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 968 سیدنا بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پورا اسلام یہ ہے تو سیدنا بارہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پورا سلام یہ ہے کہ تو اپنے بائی سے مسافہ کرے یہ حدیث صحیح ہے باب عورت کا بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیان حدیث نمبر 969 جناب ابراہیم بنی مرزوق اسقفی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس رہتے تھے پھر ان سے ان کو حجاج نے حجاج نے لے لیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اپنی والدہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا بھیجا کرتے تھے تاکہ ان میں تاکہ میں ان کو اس معاملے کی خبر دوں جو حجاج حجاج ان کے ساتھ کر رہا تھا اور وہ میرے لیے دعا کرتے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے میں ان تینوں بچا تھا یہ حدیث ضعیف ہے حجاج ایک حکمران تھا باب گلے ملنے کے بیان میں حدیث نمبر نائن سیونٹی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی آدمی سے حدیث پہنچی فرماتے ہیں میں نے اونٹ خریدا اور اپنی سواری پر ان کی طرف ایک ماس کا سفر طے کیا یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا وہ صحابی سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ تھے many میں نے ان کی طرح پیغام بھیجا کہ جابر رضی اللہ عنہ آپ کے دروازہ پر آیا ہے قاسد واپس لوٹا اور پوچھا کیا آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ الما ہے میں نے کہا ہاں تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے انہوں نے مجھے مجھ سے معانقہ کیا میں نے ان سے معانقہ کیا پھر میں نے عرض کیا مجھے ایک حدیث پہنچی ہے جو میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی مجھے ڈر ہوا کہ مبادہ میں فوت ہو جاؤں یا آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے عبداللہ بن انیس رضی اللہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس حال میں اکٹھا کرے گا کہ وہ ننگے ہوں گے بغیر کھتنے کے ہوں گے اور بہم ہوں گے میں نے عرض کیا بہم سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوگی چنانچہ انہیں وہ ایسی آواز دے گا جس جسے دور والا بھی سنے گا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح نزدیک والا سنتا ہے آواز یہ ہوگی کہ میں بادشاہ ہوں کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی جہنمی اس سے کسی ظلم کا مطالبہ کرتا ہو اور کوئی جہنمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی جنتی اس سے کسی ظلم کا مطالبہ کرتا ہو میں نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا حالانکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ننگے اور بغیر کسی ساز و سامان کے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں اور گناہوں سے لین دین ہوگا صحیح البخاری و صحیح مسلم افن صحیح البخاری باب آدمی کا اپنی بیٹی کا بوسہ لینا حدیث نمبر 971 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت میں اور گفتگو میں مشابہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو مشابت رکھنے والا نہیں دیکھا جب وہ آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ ان کی طرف اٹھتے انہیں خوش آمدید کہتے ان کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کی طرف اٹھتے پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو خوش آمدید کہتے آپ کا بوسہ لیتے اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ایک دفعہ وہ اس مرض میں آپ کے پاس تشریف لائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کا بوسہ لیا یہ حدیث صحیح ہے باب ہاتھ کا بوسہ لینے کے بیان میں حدیث نمبر 972 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے کہ لوگ مقابلے سے دور دور بھاگ گئے ہم نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات کریں گے جبکہ ہم تو باغ آئے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہو بھی او متحر الى فئہ سوائے کسی جنگی چال کے یا کسی جمع سے ملنے کے لیے ہم نے کہا ہم مدینہ منورہ نہیں جائیں گے تاکہ ہمیں کوئی نہ دیکھے پھر ہم نے کہا اگر ہم مدینہ منورہ چلے ہی جائیں تو بہتر ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھا کر باہت اشرف لائے تو ہم نے عرض کیا ہم بگوڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے ہو چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری جماعت میں ہوں یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 973 جناب عبد الرحمن بن عرزین زرین رزین جناب عبد الرحمن بن رزین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ربزہ مقام سے گزرے تو ہمیں کہا گیا کہ سلمہ بن رضی اللہ عنہ یہاں ہے چنانچہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالا اور فرمایا میں نے ان دونوں ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی تو انہوں نے اپنی ہتھیلی کو نکالا جو اونٹ کی ہتھیلی کی طرح موٹی تھی ہم اس کی طرف اٹھے اور اس کا بوسہ لیا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 974 جناب ابن اجلان اجلان جناب ابن اجلان رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ثابت رحم اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے چھوا ہے انہوں نے فرمایا ہاں تو اس ثابت نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا یہ روایت ضعیف ہے باب پاؤں کا بوسہ لینے کا لینے کا بیان حدیث نمبر نائن سیونٹی فائیو سیدنا زارع بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو کہا گیا یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو پکڑ کر ان کا بوسہ لیا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 976 جناب صحیب رحم اللہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کا بوسہ لے لے رہے تھے یہ حدیث ضعیف ہے باب کسی دوسرے کے لیے تعظیمن کھڑے ہونا حدیث نمبر 977 جناب ابو مجلس رحم اللہ بیان کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور سیدنا عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سیدنا ابن عامر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے جبکہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بیٹھے رہے اور وہ ان دونوں میں زیادہ وزنی بھی تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ کے بندے اس کے لیے کھڑے ہوا کرے تو اسے چاہیے کہ اپنا گھر دوزخ میں بنا لے یہ حدیث صحیح ہے